ہم غور غزل کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب امر کے بدماشوں کے ہم ایک سے اینٹ بجائیں گے ہم غور غزل کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب امر کے بدماشوں کے ہم ایک سے اینٹ بجائیں گے کفار کے سرداروں کے سر ہم پہ اب لٹکائیں گے کفار کے سرداروں کے سر ہم دار پہ اب لٹکائیں گے ہم آج پائے جوانی کا مکل میں کھینچ کلائیں گے مکل میں کھینچ کھینچلائیں گے ہم گوری غزل کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب امری بدماشوں بدماشوں ہم ایٹ سے ایٹ بجائیں گے کپواڑا سے انت ناگ انت ناگ سے ڈوڈا تک کپواڑا سے انت ناگ انت ناگ سے ڈوڈا تک کہنا کے آنچل کی قیمت ہر ہندو کو بتلائیں گے ہر ہندو کو بتلائیں گے ہم گوری گزنل کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب امنی قیمت ماشو گی ہم اینٹ سے اینٹ بجائیں گے عزت کا تحفظ مسلم کو ہر دور میں کرنا آتا ہے عزت کا تحفظ مسلم کو ہر دور میں کرنا آتا ہے امبے کے صدر کلنٹن کو امن یہ بتلائیں گے ہم امن یہ بتلائیں گے ہم غوری غزنبی کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب امریکی بدماشوں کی ہم ایٹ سے ایٹ بجائیں گے ہم اپنے رب کے بندے ہیں اور شیر لشکر کے ہم اپنے رب کے بندے ہیں اور شیر میں لشکر تیبا کے اسلام کے عظمت کا سیخا ہم دنیا سے منوائیں گے ہم دنیا سے منوائیں گے ہم گوری غزل کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب امریکی بدماشوں کی ہم ایٹ سے ایٹ بجائیں گے وہ وقت زیادہ دور نہیں سب دنیا والے دیکھیں گے وہ وقت زیادہ دور نہیں سب دنیا والے دیکھیں گے ہم جنڈا لشکر طیبہ کا ہم نے کا میلے ہم گوری گزنت کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب عملی کی بدماشوں کی ہم سے اینٹ بچائیں گے یہ سیل روا اسلام کا اب آگے ہی بڑھتا جائے گا یہ سیل روا اسلام اب حد تک جائیں گے اب آخری حد تک جائیں گے ہم گوری گزن کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب امریکی بدماشوں کی کے ہم اینٹ اینٹ بجائیں گے ہر فاسق فاجر کے دل پر تو ہی داغ کو بٹھائیں گے ہر فاسق فاجر کے دل پر تو ہی داغ کو بٹھائیں گے بے کا ایک بڑا دفتر دہلی میں ہم بنائیں گے دہلی میں ہم بنائیں گے ہم گوری غزنب کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب عملی کی بدماشوں کی ہم ایٹ سے بجائیں گے سکسینا ٹھاکر جوشی کو ہم ظلم کا مزہ چکھائیں گے سکسینا ٹھاکر جوشی کو ظلم کا مزہ چکھائیں گے مسلم کا خون بہانے کے کیا مانا ہے بتلائیں گے کیا مانا ہے بتلائیں گے ہم گوری غزل کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب عملی کے بدماشوں کے ہم ایک سے ایک بچائیں گے ہم اپنی پیاسی تیزوں کی تیرے خون سے پیاس بجائیں گے رشتے کے مجاہد پرتھوی پر گوری کی سرب لگائیں گے گوری کی سرب لگائیں گے ہم گوری غزل کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب عملی کی بدماشوں کی ہم ایک سے ایک بجائیں گے ہم اپنی پیاسی تیزوں کی تیرے خون سے پیاس بجائیں گے ہم اپنی پیاسے کی تیرے خون سے پیاس بجائیں گے رشتے کے مجاہد پر غورے کے سرب لگائیں گے گورے کے سرب لگائیں گے ہم غوری غزنز کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب امریکی بدماشوں کی سے بجائیں گے کشمیر تو کیا اب لالا جی تم ہند کو چھوڑ کے بھاگو گے کشمیر تو کیا اب لالا جی تم ہند کو چھوڑ کے بھاگو گے رو گے اپنے گرم پہ تم جب خواب ظلم سے جاگو گے جب خواب ظلم سے جاگو گے ہم غوری گزل کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب کی بدماشوں کی ہم ایک سے ایک بجائیں گے وہ وقت زیادہ دور نہیں سب دنیا والے دیکھیں گے وہ وقت زیادہ دور نہیں سب دنیا والے دیکھیں گے ہم جنڈا لشکر تے پاتا ہم میں لہرائیں گے ہم میں لہرائیں گے ہم غوری گزنم کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب عملے کے بدماشوں کی ہم ایک سے ایک بجائیں گے ہر فاسق فاجر کے دل پر توحید کی تاک بٹھائیں گے ہر فاسق فاجر کے دل پر توحید کی تاک بٹھائیں گے مرکل کا ایک بڑا دفتر دہلی میں ہم املی غزنوی کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب املی کے بدماشوں کی ہم ایک سے ایک بجائیں گے عزت کا تحفظ مسلم تو ہر دور میں کرنا آتا ہے عزت کا تحفظ مسلم کو ہر دور میں کرنا آتا ہے امرے کے صدر کلنٹن کو ہم املن یہ بتلائیں گے ہم املن یہ ہم غور گزنز کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے اب امریکی بدماشوں کی ہم ایک ایک بچائیں گے ہم غوری غزلز کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے ہم غوری غزلز کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے ہم غوری غزلز کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے ہم غوری غزل کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں گے ہم غوری غزل کے بیٹے اب آگے بڑھتے جائیں